انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا میں اونٹ کو پہلے باندھ دوں پھر اللہ پر توکل کروں یا چھوڑ دوں پھر توکل کروں آپ نے فرمایا اسے باندھ دو پھر توکل کرو جامع ترمزی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو سترہ یہ حدیث حسن ہے